وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا, لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا یہ روایت بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے اور اس کے راوی اس امت کے محدث ابو حریرا رضی اللہ عنہ ہیں چوٹی کے محدث اور تھے یہ خیبر والے سال مسلمان ہوئے تھے یمن سے آئے تھے اور بنو دوس ان کا قبیلہ ہے اس وقت نبی علیہ السلام خیبر میں تھے تو آپ خیبر میں شریک ہوئے یعنی قصبے میں شریک نہیں ہو سکے لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آپ کو اور ساتھ آنے والوں کو جنگ خیبر کے مال غنیمت میں شامل فرمایا تھا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چپکے رہے یہ پوری جو آپ کی زندگی باقی تھی جو چار یا پانچ سال تھے ساتھ ساتھ رہے یعنی اپنے علاقے سے آ گئے اور پھر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا اتنا ان کو شوق تھا نبی السلام کی صحبت کا اور آپ سے طلب علم کو حدیث سے سننے کا ایک بار پیغمبر علیہ السلام فرمایا اپنی چادر بچھاؤ بچھا دی آپ نے کچھ دعا کی اس پر پھونک ماری فرما کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیا سینے سے لگا لیا فرما تھا کہ اس کے بعد میں کبھی کوئی علم کی بات نہیں بھولا پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیثوں کے یہ راوی جو ہم تک ان کی حدیثیں پہنچی اور یہ وہ صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں جن کے ساتھ تعلق ایمان کی دلیل ہے ہمارے ایمانوں کا امتحان ہے اس صحابی کے تعلق سے ایک بار ابو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احب ابدا کا حادثہ میں اما ہوں احب ہلا اباد کل میں نہیں یا اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرما ابو ریرا سے اپنے اس بندے سے محبت فرما اور اس کی ماں سے بھی محبت فرما اور ان دونوں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے یہ ریرا کے مناقب میں سے اپنے مومن بندوں کا ان دونوں کو محبوب بنا دے اس کا معنی کیا ہوا جس بندے کے دل میں ابو ریرا کی محبت ہے وہ سچا مومن ہے اور جس شخص کے دل میں اس عظیم صحابی کے بارے میں کوئی خلل ہے کسی قسم کی نفرت کے جذبات ہیں وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے اس کا ایمان مشبو ہے ہم دیکھتے ہیں بڑے فرقے اور بہت سے لوگ ابو حرا پر تعینہ زنی کرتے رضی اللہ کوئی کہتا ہے غیر فقی ہیں اور کوئی کسی اعتبار سے ان پر تانہ زنی کرتا ہے ان سب کے عقیدے اور ایمان مشہور ہیں لیکن ان کی محبت جس شخص کے دل میں ہوگی سچی محبت انشاءاللہ وہ سچا مومن ہوگا تو یہ ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قام رسول اللہ علیہ وسلم انزل علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی وہ اندھیرا عشیرت عقل کہ آپ اپنے قوم کو قبیلے کو خاندان کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی ہیں ان سب کو ڈرائیے نبی اسلام کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معاشرہ قریش اے قریشیو او کلیم تو اس جیسا اور کلمہ آپ نے کہا اس انفسا انفسکم اپنی جانوں کو خرید لو اپنی جانوں کو خرید لو کس چیز کے ساتھ سچے عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ تاکہ یہ جنت کا اثاثہ بن جائے یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں جہنم سے بچا لو انہیں عمل سالے سے خرید کر ایمان سے خرید کر اللہ کی توحید سے خرید کر ان کو جہنم سے آزاد کرا لو اور جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا لو اپنے عمل کے ذریعے لا مطلب شہیہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری کچھ کفایت نہیں کر سکوں یہ مت سمجھنا کہ ہمارا بھائی یا ہمارا بھتیجا اللہ کا نبی ہے ہم کو بچا لے گا نہیں اس دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا یعنی پیغمبر اسلام کی بے بسی بے اختیاری دنیا میں مناہدہ کر لی اور یہ قیامت کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے پھر آپ نے فرمایا کہ یا عباس ابن عبد المطلب اے عباس اللہ کے پیغمبر کے چچا لا اغنی انکا من اللہ شیا میں آپ کی بھی اللہ کے ہاں کچھ کفایت نہ کر سکوں کچھ کام نہ آ سکوں یا صفیہ تو امت رسول اللہ علیہ وسلم لا اغنی انکا من اللہ شیا آپ کی پھوپھی ایک ہی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ بھی سن لیجیے عمل کیجیے اپنے آپ کو عمل صالح سچے عقیدے سے جہنم سے بچائیے نکالیے خریدیے اسے اور جنت کی وراثت کے قابل بنائیے میں قیامت کے دن آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا اور آخر میں کیا فرمایا یا فاطمہ بنتا محمد اے فاطمہ اے محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم سلینی مالی معاشی تھے میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو جو موجود ہے میں تمہیں دوں گا لیکن لا کن یعنی کی میں اللہ شہی ہے میں قیامت کی دن اللہ کے ہاں اللہ کے دربار میں تمہاری کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا کوئی کفایت نہیں کر سکوں اور پیغمبر اسلام ایک خطاب عام تھا آپ نے تمام صحابہ سے کہا تمام صحابہ سے فرمایا کہ لا یا تھی اللہ آحد منکم یوم القیامہ وعلی رقبتی بعیر لہو رغا وہ یقول یا محمد ہو اغسمی وہ اقول قد بلغت ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن آؤ تمہارا برا حال ہو مجھے تلاش کرتے پھرو اور تلاش کر کے کہو اغس میں ہماری مدد کیجیے ہمیں بچا لیجیے اس وقت میرا کیا جواب ہوگا سن لو وہ اقول اس دن میں کہوں گا قد بلغت میں نے دین پہنچا دیا تھا ہر بات وعدے کر دی تھی ہر خیر و شر سے آگاہ کر دیا تھا تم نے عمل کیوں نہ کیا تو پیارے پہ محمد رسول اللہ صلی وسلم قیامت کے دن اپنی بیٹی سے فرما لے کسی کام نہ آ سکو بلکہ دنیا میں بھی اتنی بے بسی ایک بار فاطمہ رضی رہنا نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں آپ گھر میں نہیں تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کے گٹھے دکھائے کہ دیکھیں پانی دور سے لاتی ہوں تو کیسے یہ گٹھے پڑ چکے ہیں پھر کمر کا نشان دکھایا کہ مشکیزہ اٹھا اٹھا کر یہ کمر پر نشان پڑ گئے مجھے ایک خادم کی ضرورت مجھے ایک خادم کی ضرورت تو نبی اسلام آئے تو میری سفارش کیجیے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے ایک خادم دے دیں میری مشکل حل ہو جائے آسانی ہو جائے نبی اسلام آ گئے سید عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کی آمد کا ذکر کیا اور یہ حالت اظہار بیان کر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی بیٹی کی تکلیف سے کتنا تڑپے ہوں گے کتنے مسترب ہوں گے کہ بیٹی کو اتنی تکلیف ہے لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے یا ایو نارا اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے اہل کو بچا لو جہنم کی آگ سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا رخ آخر کی طرف موڑ دیا خادم نہیں تھا فوراً اپنی بیٹی کے گھر آ گئے اور کہا کہ بیٹی تم نے خادم کا سوال کیا تمہیں اس سے بہتر چیز دے دن بھر کام کرتی ہو رات کو بستر پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ کہہ لینا تینتیس بار الحمدللہ للہ دینا اور تینتیس بار اللہ اکبر دن بھر کی ساری تھکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے دور کر دے گا نار ایک ایسا نسخہ دیا جو قیامت کے دن کارگر ہوگا اس کا نفع دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی یہ ذکر سبحان اللہ تسبیحات تحمیدات اور یہ تکبیرات بڑا نافع ذکر ہے بڑا نافع ذکر پیارے پیغمبر میں راج پر گئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اخر امت کا من اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر واپس جاؤ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا پیغام دے دینا کہ ان الجنت طیبت التربہ عزبت الما کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے وہ نہان اور جنت ایک چٹیل میدان ہے پودے تم نے لگانے اپنے باغات تم نے تیار کرنے بہ گراسا جنت کے پودے کیا ہیں سبحان اللہ بلحمد للہ بل بال اکبر ایک بار سبحان اللہ کہو گے جنت میں ایک پودا لگ جائے گا ایک دفعہ الحمد للہ اللہ اکبر تیسرا پودا لا الہ الا اللہ چوتھا پودا ذکر کرتے جاؤ کرتے جاؤ اپنے باغات کو پھیلاتے جاؤ یہ شریعت کی سماعت تو پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھا بھی نہیں اور اپنی بیٹی کی تربیت کر دی ان کو ایک ایسی چیز عطا فرما دی جو دنیا میں بھی نافع ہے اور قیامت کے دن بھی نافع ہو تو دیکھیں یعنی شاہد یہ ہے کہ جن جن کو اللہ کے سب پکارا جاتا ہے کتنے وہ بے بس بے اختیار ان میں سب سے آئندہ محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور آپ کی بے بسی دیکھ لو دنیا میں بھی دیکھ لو اور آخرت کے تعلق سے بھی دیکھ لو لہذا ہمیں آج اپنے آپ کو ہے جہنم سے نکالنا ہے عقیدہ توحید کے عبد اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیاری اور محنت کرنی ہے یہی چیزیں دنیا میں بھی کام آئیں گی اور قیامت کے دن جی قال المؤلف رحمه الله الله تعالى تعالى قول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جی یہ تیسرا باب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ توحید کی دوسری برہان ہے توحید کی دوسری برہان ہے یہاں ذکر ہے ملائکہ کا ملائکہ کے خوف کا ملائکہ کے دل میں کیا ہیبت کتنا ان میں عجز کتنا ان میں انکساری کتنا ان میں خوف حالانکہ ملائکہ مخلوقات میں سب سے قبیل جذفہ اور سب سے قوی مخلوق ہے عظیم مخلوق ہے اور کثیر تعداد کی مخلوق ہے رسول اللہ, اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بحق اللہ انت ساتوں آسمان حالانکہ بڑے شدید ہیں مگر ان میں چرچراہٹ ہے آسمانوں میں آسمانوں میں چرچراہٹ ہے جیسے آپ چرپائی پر بیٹھے تو آپ کے بوجھ سے چرپائی سے ایک آواز آتی ہے چرچراہٹ کی یہ آپ کے وزن اور بوجھ کی آواز ساتوں آسمانوں میں چرچراہٹ مسلسل گونجتی ہے آواز سنائی دیتی ہے یہ فرشتوں کا وزن اور فرشتوں کا بوجھ فرمایا کہ معاف اسلام سب مود اربات اصاب اللہ و ملک ان قائم ان و ملک ان راک ان و ملک ان ساجد ان واضح جب للہ ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے کہیں فرشتہ کھڑا ہے اور کہیں رکوع میں ہے اور کہیں سجدے میں ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے جو فرشتہ قیام میں ہے وہ کب سے قیام میں ہے جب سے پیدا ہوئے اور کب تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہوئے جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ کب سے رکوع میں ہے جب سے پیدا ہوا اور کب تک رکوع میں رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ کب سے سجدے میں ہے جب سے پیدا ہوا اور کب تک سجدے میں رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اور جب قیامت قائم ہوگی یہ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہوگا کہ ماں بدنا کا حق تل عبادت کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے فرشتوں کو بھی لوگ پکارتے ان کی اپنی تم حیبت دیکھو اپنا ان کا خوف دیکھو اتنی کثیر تعداد اور یہ اللہ سے خوف کا عالم کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالانکہ صدیوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح ان کے دلوں میں پیوست تھا یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ فائدہ فض قلوب حقائدہ ربکم قاد الحق بہ العلی الکبیر جب ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے فرشتوں کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے تو فرشتے اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں مادہ قاد ربکم رب نے کیا فرمایا قاد الحق تو فرشتے جواب دیتے حق فرمایا حق فرمایا بخبر علی القبیر اور وہ ذات علی ہے انتہائی بلند سب سے اونچی اور کبیر ہے بڑی ہے فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی فرشتوں کے دلوں سے خوف کے زائل ہونے کا کیا معنی دراصل آگے حدیث پڑھیں گے آپ اللہ تعالی جبریل امین کو اپنا کو فرمان دینے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ ہے فرشتے اس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے آسمانوں کے فرشتے بے ہوش ہو کر گر جاتے اتنے اتنی تعداد کی یعنی ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر جگہ خالی نہیں اور نبی اسلام کی حدیث ہے ساتویں آسمان میں فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے بیت المعمور اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں ہر روز اور جس فرشتے نے ایک بار پڑھ لی اس کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی اتنی تعداد اور خوف کا عالم دیکھو صرف یہ سن کر کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ صادر کرنے لگے فرشتے بے ہوش ہو کر گرے اور حتیٰ قلوب جب آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے خوف ظاہر ہوتا ہے راج حدیث پڑھ لیجئے تاکہ تفصیل سامنے آ جائے جی صحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او ابي الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل ان قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها مئة كذبه فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء جزاك الله خيرا یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء اللہ تعالی جب آسمانوں میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو آگاہی ہوتی ہے غور بدل ملاقات کو ہے خد القول ہی تو فرشتے اپنے پر جو ہے پھڑ پھڑاتے ہیں اپنے پروں کو مارتے ہیں خدا القول اللہ کے فیصلے کی حیبت سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اس قول کی حیبت سے اپنے پروں کو مارتے ہیں کہ ہو سلسلہ اللہ صفوان جیسے آپ ایک سنگل یا زنجیر لوہے کی اسے کسی چٹیل کسی جو ہے وہ کسی پتھر پر ماریں جیسے ایک رخام ہے سنگ مرمر ہے اس پر آپ زنجیر ماریں یا ایک لوہے کا سنگل ماریں تو جیسی آواز پیدا ہوتی ہے ویسی آواز فرشتوں کے پروں سے جو جو ضربیں لگتی ہیں ان سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے یعنی فم اللہ تعالی ان کے دلوں میں وہ اپنا قول اور اس قول کی حیبت داخل کرتا ہے حتیٰ ادا عن میں حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آتے ہیں کالو مادا قواد ربو تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جبیل امین جو ہیں ان کے دل سے خوف ظاہر ہوتا ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کا فرمان لیتے ہیں وہ اور پھر فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں جس جس کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب فرشتے آہستہ آہستہ اپنے ہوش میں اور دل سے خوف ظاہر ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے کیا فیصلہ کیا فرماتے ہیں کہ حق فیصلہ کیا اللہ کا ہر فیصلہ حق ہے ہر فیصلہ سچا ہے اور صدق ہے پھر اس فیصلے سے آگاہ کرتے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا مرح مسترق سمجھ فرمایا کہ اس فیصلے کو جب فرشتے بتاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ جن سن لیتے ہیں جو چوری چھپی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں آسمانوں کے فیصلے سننے کے لیے یہ جن ان کے انسانوں سے دنیا میں تعلق ہوتے ہیں اور یہ ان کی ملی بھگت سے دنیا گمراہ ہوتی تو بعض اوقات یہ جن اوپر جاتے ہیں جا کر اوپر فیصلے اچکنے کی کوشش کرتے ہیں بس ایک فیصلہ صادر ہوا فرشتوں کو آگاہی ہوئی فرشتے اس فیصلے سے ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے ہیں تو وہ آواز ان جنوں کے کانوں میں پڑ گئی اس فیصلے کا علم ہو گیا اب وہ جن جلدی سے نیچے آ رہا ہے اس فیصلے کو اپنے ان نجومیوں اور ساحروں کو سنانے کے لیے یہ فیصلہ آسمان سے صادر ہوا ہے ہم سن کر آئے لہٰذا اس فیصلے کی تم تشہیر کر سکتے ہو کبھی کبھی یہ موقع بنتا ہے اکثر تو شہاب ثاقب ایسے جنوں کو پکڑ لیتا ہے اور جلا کر راک کر دیتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ جن سبقت لے جاتے ہیں اور شہاب ثاقب کی زد میں نہیں آتے کیوں چھوٹ کیوں جاتے ہیں ان کا چھوٹ جانا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ بعض باتیں وہ لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو اور لوگوں کے عقیدے کو آزمانا چاہتا ہے اور بھائیو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی شریعت کے ساتھ تعلق رکھو بعد کا ظاہر میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے وہ غلط ہوتی ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے اور وہ فریب ہوتا ہے مثلا ایک شخص دکان سے جائے بیٹھے آپ اس کے پاس گئے اپنی کوئی تکلیف لے کر اور وہ آپ کے گھر کی خبریں آپ کو بتا رہے حالانکہ آپ کو وہ جانتا ہی نہیں نہ آپ اس کو جانتے رات آپ نے یہ کھایا رات آپ کی بیوی سے لڑائی ہوئی رات فلاں مہمان آیا اور کل آپ نے یہ کمایا غیب کی خبر اب وہ سمجھتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے اور وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا مرید ہو جاتی اور خاص طور پہ عورت نے کچے عقیدے کی بڑی جلدی وہ راہ راست سے بھٹک جاتی یہ تو غیب کی خبریں بتا رہے قرآن نے کیا کہا ہے من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے پیغمبر کہہ دو آسمانوں اور زمینوں کی کوئی مخلوق غیر نہیں جانتی صرف اللہ جانتی تو آپ قرآن کو مانے اسے کیوں رہے امر واقع کیا ہوتے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے وہ شیطان اس ساحر سے ملا ہوا ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اور وہ جا کر پہلے سے آپ کی کل کی خبریں بیان کر دیتے کل آپ نے یہ کھایا یہ پیا فلاں سے ملاقات ہوئی فلاں مہمان آیا فلاں سے جھگڑا ہوا یہ کمایا وہ کل کی خبریں اس کو پہلے جا کر بتا دیتے جو مرد ہے اس کو اس سے آگاہ کر دیتے اب وہ بتا رہا آپ کو یہ تکلیف ہے یہ بیماری ہے کل آپ نے یہ کمایا یہ کھایا یہ پیا اور یہ حیران یہ تو بڑا پہنچا ہوا بڑا پہنچا ہوا چنانچہ اس کا مرید بن جاتا اور یہ عقیدے کی عقیدے کا انحطاط ہے یہ آپ قرآن کو مانیں قرآن پاک کے فرمان کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ سب ختم ہے جھوٹے ہیں یہ لوگ یہ انسانوں اور جنوں کی ملی بھگت بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان جنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایک خبر لے کر وہ زمین پر پہنچ جاتے ہیں اپنے ساحروں کو بتاتے ہیں اور ساحر اس خبر کی تحریر کر دیتے ہیں اور وہ خبر سچی ہوتی اللہ کا فیصلہ اب لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں کہ اس نے فلاد ان جو بات بتائی تھی وہ سچ ثابت ہوئی حالانکہ ہر روز جھوٹ بولتے سو جھوٹ ان کے یاد نہیں ہوتے ایک سچ ان کا یاد ہوتا یعنی کس قدر حماقت ہے لوگوں کی کتنے اس امتحان میں ناکام ہے ایک ان کا سچ ان کا یاد ہے اس کے مقابلے میں سو جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں اور یہ کتاب و سنت جو شروع سے لے کر آخر تک سچ ہی سچ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ ہمارے سندھ میں کسی نے ٹماٹر کاٹا تو اس کے بیج اتفاقاً ایسے نکلے کہ جیسے اللہ ہوا اس نے ڈنڈورا پھینٹ دیا ٹماٹر میں اللہ کا نام اب سندھ پر سے لوگ جا رہے ہیں ٹماٹر دیکھنے کے اس کو نظرانے پیش کر رہے ہیں اور وہ کتاب جو اللہ کے عرش سے اتری اللہ نے بھیجی جس کی ہر فرق پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اسے کوئی نہیں پڑھتا اسے کوئی نہیں کھولتا وہ ٹماٹر دیکھنے گئے جو دو دن بعد سڑ گل گیا اور بعد ختم ہو گئی یہ لوگوں کے عقیدے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو بعد اوقات یہ جن آسمان کی خبر لے آتے ہیں چنانچہ لوگ اس ایک خبر کو مان لیتے ہیں اور سو جھوٹ فراموش کر دیتے ہیں اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے جس کی ہر خبر سچی ہے ہر فرمان سچا ہے اور حق کی حق ہے نبی اسلام فجر سے قبل دعا کیا کرتے تھے اللہ انت الحق قول کا حق واد کا حق لکھاؤ کا حق بل جنت حق نارو حق حق نبی یون و محمد الحق حق حق کی اسے کوئی دیکھ چنانچہ یہ جو جن ہیں اوپر نیچے تلے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب لپکتا ہے ان کی طرف اور ان کو جلا کے راک کر دیتا ہے اور بعض اوقات وہ خبر اچکنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور شہاب سے بچ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو جو انسان ہیں ان کو آگاہ کر دیتے ہیں اور وہ اس خبر کو نشر کرتے ہیں اور لوگ اس ایک سچ پر یقین کر کے ان کے سو جھوٹ فراموش کر دیتے یہ پرلے درجے کی جہالت ہے تو اس حدیث سے شاہد کیا ہے فرشتوں کا خوف اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا اور دل خوف سے بھر گیا اور خوف سے ایک کشی تاری ہو پھر آہستہ آہستہ ہوش آتا اتنی قوی مخلوق میں نے کل بتایا تھا نا کہ جو حامدین عرش فرشتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ سات سو سال کوئی تیز رفتار سوار سفر کرتا رہے کتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ ایک فرشتے کی کندھے سے لے کر کان کی لو تک اتنی قوی مخلوق مگر خوف کا عالم دیکھو تو جن جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کے سوا ان میں فرشتے بھی اور فرشتے جو ہیں وہ قوی ہیں ان کا ہیکل انتہائی قوی ہے اور ان کی جو ایک جسامت انتہائی قوی ہے مگر ان کی آپ ان کا ان کا خوف آپ دیکھیں سارے جبریل امین بھی نبی اسلام کی حدیث ہے میں نے ایک بار جبریل امین کو دیکھا وقت سد الفق سد الفق چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا اتنی بڑی مخلوق لہو ست نیا جنا ہند چھ سو پر تھے ان کے چاروں طرف سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا پورے آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے اور اللہ کے خوف کا عالم دیکھو تو جن جن کو اللہ کے سب پکارتے ہو کیا ان کی بے بسی اور کیا ان کی بے کسی اور یہاں ایک بات اور کہوں گا آپ ناراض نہ ہوئیے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہے بتا دیں اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کرنے لگا ہے فرشتے بھی ہوش ہو گئے آہستہ آہستہ ہوش آئی اب وہ فیصلہ جبریل امین کو حاصل ہوا فرشتوں کو آگاہی ہوئی اب جبریل امین اس فیصلے کو لے کر نیچے آ رہے محمد رسود اللہ کے پاس ان یعنی آسمانوں پر فیصلے کی عظمت اور فیصلے کی حیبت پوری طرح قائم اور تاری ہو چکی ہے اب فرشتہ جبیل امیر اس کو لے کر نیچے آ رہا ہے اور نیچے کیسے آ رہا ہے چاروں طرف آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی تعداد ساتھ ہے تاکہ راستے میں کوئی اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے فرشتوں کی ایک تعداد ساتھ ہے اور جب جبیل امیر وہ وہی اللہ کے پیغمبر پر پڑھتے ہیں تو وہ تعداد چاروں طرف پھیلی ہوتی اس فیصلے کی عظمت اور حیبت جب اللہ کے نبی کو وہ فیصلہ دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہوتی صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رئی تو یندر علیہ در فی ہی شدید البرد شدت کی سردی میں اللہ کے پیغمبر پر وہی اترتی میں نے خود پیغمبر اسلام کو دیکھا معائن ہو جبریل امین وہی دے کر جب لوٹتے تو ان نہ جبین ہو یا تو فصل دو تو اللہ کے پیغمبر کی جو جبین ہے یہ دائیں اور بائیں یہ سامنے کے حصے کو جبہ بولتے ہیں اور یہ دائیں اور بائیں کو جبین بولتے ہیں جب فرشتہ وہی دے کر لوٹتا تو اللہ کے پیغمبر کی جبین سے دائیں اور بائیں سے پسینہ یوں گرتا جیسے آپ رگ کاٹ دیں بکرے کی تو جس طرح خون ابلتا ہے اس طرح پسینہ گرتا تھا کب شدت کی سردی میں گرمی میں نہیں شدت کی سردی میں اللہ کے فیصلے کی حیبت اہم پیغام نہیں ہے بڑا اہم پیغام ہے اور یہ کیفیت اللہ کے پیغمبر پر تیئیس سال تک بار بار تاری ہوئی فیصلہ آسمان سے چلا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نیچے اترا فرشتوں کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر کے دل پر پیوست ہوا اور اللہ کے پیغمبر پسینے سے نہا گئے اب نبی اسلام کو فیصلہ لے کر اپنی قوم کے پاس گئے قوم کیا کہتی ہے قوم کہتی جادوگر ہے قوم کہتی کہ اس کو کچھ جنون ہے یہ مجنون ہے شاعر ہے ساحر ہے یہ قوم کا رویہ یعنی پیغمبر اسلام نے کتنی سختیاں جھیلی پتھر کھائے راستے میں کانٹے بچھائے گئے یہ ساری فیصلے کی حیبت ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تکلیف ہے آج یہ فیصلہ ہمارے پاس پہنچتا ہے ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ قرآن ہے حدیث ہے مگر ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہم نہیں مانیں یہ اللہ کے فیصلے کی ہمارے دل میں حیبت ہے یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے یہ مقام اللہ کا یہ وقار ہے اللہ کے فیصلے کی یہ حیبت ہے ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے حدیث ہے صحیح ہے یہ تمہارے ہاں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے فیصلے اللہ کا قانون اللہ کا نظام کتنی ہے فرشتوں کے عالم کو دیکھ لو جی